حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ پڑھتے تھے سجد تو یہاں سے لے کر احسن الخالقین تک یعنی اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور تیرے ہی لیے مطے ہوا تو میرا رب ہے میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا کی صورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھیں بنائی با برکت ہے اللہ تعالی جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھائیس